سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل بصرہ کی کچھ خواتین ان کے پاس آئیں سیدہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ خود بھی پانی کے ساتھ استنجا کیا کریں اور اپنے خاوندوں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح استنجا کرتے تھے اور یہ بواسیر سے شفا بھی ہے یہ آخری جملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے از خود کہا یا ابو عمار نے حدیث نمبر پانچ سو چالیس مسند احمد